کہتے ہیں نا کہ تم غیر مسلحت پسند ہو ملک کا پیڑا غرق کراؤ گے طاقت تو ہے نہیں تمہارے پاس اور ہر وقت بڑکے مارتے ہو دھمکیاں دیتے ہو پھر وہ آ جائیں گے وہ ہمیں مار دیں گے ویسے ہم نے نہیں مرنا ہم نے کوئی مثالہ لگوایا ہوا ہے اپنے اوپر کوئی خاص سے لائے تھے مثالہ انجیکشن ویسے ہم نہیں مریں گے صرف تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم مر جائیں گے ویسے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی جو مصیبت آئے گی ان مجاہدین کی وجہ سے آئے گی ویسے ہم بہت نیک پرہیزگار رات کے بارہ بجے سب تحجد میں مصروف ہوتے ہیں پھر صبح تک آزاری ہوتی ہے اور ظالموں گلیاں سنا سے بھری ہوئی ہیں بدکاری سے بھری ہوئی ہے شادی کی تقریبات میں آج شراب یوں بانٹی جا رہی ہے جیسے ان لوگوں کا محمد کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے کوئی جو شراب کو حرام چلے گئے گلی گلی میں بے حیائی ہے بدکاری ہے جوا بازی ہے شیطان بازی ہے نقلی دوائیاں دے کے کے لوگوں بچوں کو مارا جا رہا ہے انجیکشنوں کے اندر پانی بھر کے لوگوں کو دلیل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے اندر لٹیرے بیٹھے ہیں دکانوں کے اندر ڈاکو بیٹھے ہیں گلی گلی میں چور بازاری ہے خدا کی قدم عذاب ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے قرآن پڑھ لو جہاد کی وجہ سے آزاد نہیں آتا مجاہد کی وجہ سے آزاد نہیں آتا عذاب جنا کی وجہ سے آتا ہے شراب کی وجہ سے آتا ہے چوری کی وجہ سے آتا ہے چکیٹی کی وجہ سے آتا ہے ظلم کی وجہ سے آتا ہے وجہ سے آتا ہے نکاح کے مسائل خراب کرنے کی وجہ سے آتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آتا آتا ہے ہے مسجدیں ویران کرنے کی وجہ سے سینماؤں کو آباد کرنے کی وجہ سے آتا ہے ڈانس دیکھنے کی وجہ سے آتا ہے عورتیں نچوانے کی وجہ سے آتا ہے کتے سور لگانے کی وجہ سے آتا ہے گانے بجانے سننے کی وجہ سے آتا ہے ان چیزوں پہ رب لالت بھیجتا ہے ان چیزوں پہ رب آداب بھیجتا ہے انہیں چیزوں کی وجہ سے ماضی میں آداب آئے ہیں آئندہ بھی آئیں گے کی وجہ سے رکا ہوا ہے قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ